کہتی تھی جین کے نا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر آئی ہوں پور سے کے لیے قبر پر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کے نانا خبر ہو گیا پردیس برباد گھر آئی ہوں سے کے لیے قبر پر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کہنا نا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کیسے سنا ہوں میں وہ سب واقعہ پہنچے جس طرح سے ہم کربلا امت آسی نے ستم کیا کیا نئے سے خیموں کو ہٹایا گیا نرغ کیا آشتی نے آن کر ہو گیا پردیس میں برباد گھر خبر ہو گیا پردیس میں برباد لیا گھیرلی نے آن کر گھیرے کو ظالم تھے صاحب اس کی وجہ سے ہوا رنجوتا پیاس سے معصوم ہوئے چاولا خیمے میں تھا شور بکا کے قدر ہو گیا پردیس میں برباد گھر ہے نانا خبر ہو گیا پر شور صبح آیا نانا سنے گے کروں آگے بیاں بھائی نے اکبر سے کہا دو ادا کی گی زینب نہ کبھی وہ سما حشر سے وہ کم نہ تھی نانا سفر ہو گیا پردیس میں برباد گھر جگ کا ایک بیٹا تھا ایسا جوان آپ کا ہو جاتا تھا جس پر کم مرا نے ایک سینے پہ ماری سنا ٹکڑے جگر ہو گیا بھولی نما بیٹھی ہے وہ دیکھیے تھامے جگر گئے ہو گیا پردیس میں برباد گئے ہو گیا پردیس میں برباد گھر بے کسی اس وقت تھی کتنی مدام جب دیا اکبر نے یہ رن سے پیا بتا لے کا ملنی سلام ٹھوکرے کھاتے چل کو امام سب میں سے مجروح تھا نور نظر ہو گیا میں برباد ہو پردیس میں برباد گئے ہائے وہ قاسم میرا ابن حسان جس کا کیا گھوڑوں نے ٹکڑے بدان باندھ کے گٹری میں وہ پامال لائے بکا کرتے یہ شاہ زمان دیکھو یہ بھابھی میرا ٹکڑے جگر ہو گیا پردیس میں برباد کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر نانا شر سے گھڑی کم نہ تھی بھائی سے عباس نے روسا جلی بابا کی تلتین بھی یاد آ گئی سر سے ردا میری چھن جائے گی بازو پہ ڈالی مقرر نظر ہو گیا پردیس میں برباد گھر ہو گیا پردیس میں برباد ارے ہائے وہ عباس میرا با با بن کے بہشتی ہے چلا نہر سے مشکی میں پانی بھرا آتا تھا دریا سے سوئے خیمہ گا گھیرا لئی نو نے علی کا پسر ہو گیا پردیس میں برباد گئے ہو گیا پردیس میں برباد گئے نا پل نے ڈھائی جپا داہنا بازو کی تن سے جدا چھپ کے حکیم آئے کچھ ایسے بڑا بایا جاری کا بازو کٹا فرملا کا تیر لگا مشق پر ہو گیا پردیس میں برباد گئے ہو گیا پردیس میں برباد گئے کر دیا ماننے کے چھپ کے بار درز لگایا کہ ہوا سر پگار ہوئے دیے صدا ایک بار یا حاضر کہ میں شرم سار ہو گیا بات دو پار سر ہو گیا پردیس میں برباد گھر ہو گیا پردیس میں برباد گھر محمد کا کروں تذکرہ بھائی پہ ان دونوں کو صدقہ کیا کیسے ہو عبد اللہ سامنا پوچھ جو ان کو تو کہوں ان سے کیا مجھ سے خفا ہو گئے دونوں پسر ہو گیا پردیس میں برباد گھر گیا پر میں برباد گری تین شب و روز سے تھا اصغر بے شیر ہوا جا بلا اس پہ ہوا نانا یہ ہائے غذاب خشک ہوا دودھ بھی مادر تھا ملا نے چھیدا ہمارا جگر ہو گیا پردیس میں برباد گھر ہو گیا پردیس میں برباد گھر سب ہوتے جپا دیکھا کی قلب کو میرے ابھی تسکین تھی سر پہ ہے باقی ابھی سب نبی اتنے میں آواز برادر سنی الوداب کرتے ہیں ہم بھی سفر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کہنا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر قلب پہ کیا گزری ہے سن کے بیان نظروں میں تاریخ ہوئے دو جہاں بند گئی سیدانیوں کی ہچکیاں خیموں سے اٹھنے لگا شور و کچھ نہیں آتا تھا کسی کو نظر ہو گیا پردیس میں برباد گھر گئے خبر ہو گیا پر میں برباد کو یا گہ خون گلے لگا چرخے کو ہر زلزلے سے فرش کے کاپا بدل دیکھتی تھی خیم کے در سے بہن شم نے کاٹا میرے بھائی کا سر ہو گیا پردیس میں برباد خبر ہو گیا پردیس میں برباد پہ سر کاٹ کے شہ کا رکھا لاش کو پامال جفا سے کیا خیموں میں پھر آ گئے سب اشقیا رانڈو کا سب سے بروزر لے لیا خیمہ ہر ایک پھوک کر ہو گیا پردیس میں برباد خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر آگ کے وہ شولے تھے علامہ روکتا تھا سانس کو ہر دم دھواں خیمے میں سجاد میرا ناتوا شدت تب سے پڑا نیم جان جل گیا ہوتا جو نہ لیتی خبر ہو گیا پردیس میں برباد گئے ہو گیا پردیس میں برباد بھائی کا باقی تھا یہی ایک نشان مارتے تھے اس کو سے لیا آل محمد کو نہیں تھی ماں ڈھاتے تھے ہر ظلم دو پہ کرا بڑے آدام تھے ہم ننگ سر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کہنا نا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کوئی یعنی سپنا وہاں پر نہ تھا ظلم و جفا سے جو انہیں روکتا گالی سکینہ کے نئی روسیا کھینچ کے کانوں سے گوہر لے گیا خون سے سب کرتا ہوا اس کا تر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کہنا نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کیسی کہنا کے خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر کیسی ڈیزائن کہ نانا مظلوم حسینا مظلوم حسینا لاچار ہوسینا چار حسینا ایشو شب مات میں حسینا چار حسین ایشو شب مات حسینا حسین شب ایشو شو مات میں حسینار ایش پات میں حسین ایشو شب پہ مات حسینا شب شب ماتم حسینا چال چال چار حسینا ایشو شب شب ماتم حسینا چالا چال چار ای شب شب ماتم حسینا چالا ل چار ای شب شب ماتم حسینا چالا چالا لار حسینا سر پیٹ کے زینب نے کہا ہے حسین بابا تھا جس کا ہے کرنا ری وہ بہنا